ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ ایک ہیجڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے گھروں میں آتا جاتا تھا اور لوگ اس کے بارے میں سمجھتے تھے کہ اس میں عورتوں کی طرف کوئی نہیں اور یہ غیر اربا میں سے ہے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور وہ آپ کی کسی بیوی کے بعد بیٹھا ہوا تھا اور ایک عورت کی تعریف میں یوں کہہ رہا تھا کہ وہ جب سامنے سے آتی ہے تو اس کے پیٹ پر چار بل پڑتے ہیں اور جب کمر پھیر کر جاتی ہے تو آٹھ سے واپس ہوتی ہے یعنی پہلوؤں کی طرف سے چار چار بل نظر آتے ہیں جو اس کے فربہ اندام اور خوبصورت ہونے کی علامت ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ بھی ان عورتوں کی مخفی باتیں جانتا ہے آئندہ یہ تمہارے ہاں ہر گس نہ آیا کرے چنانچہ اسے روک دیا گیا سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار ایک سو سات